دیکھیے آج ہے سات مئی دو ہزار سولہ میں چند بہت ہی انوکھے واقعات ہیں اس میں سے ایک آج کا تھا باہر جو ہمارا جو بارجا ہے اس پر ریلنگ ہے جہاں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں اکیلا تھا میرے اندر ایک مزاج ہے ہیسٹ کا ایچ ایس کی تو میں اکثر جلدی کرتا ہوں تو جلدی کر کے اٹھا تو جب میں بالکل سیدھا کھڑا تھا سیدھا کھڑا تھا پتہ نہیں کیسے میں گر پڑا اور سیدھا آدمی جب گرتا ہے تو اس کے نیچے کا حصہ جو ہے جو کولے والا وہ بالکل زد میں ہوتا ہے ایک تب اس میں دھم سکے پڑا میں یعنی آپ تعجب کریں گے کہ دھم کی آواز جو ہے سامنے جو مندر والے ہیں نا انہوں نے سنا وہ دوڑ کے آئے ادھر کچن میں سنا دوڑ کے آئی اچھا میں جس وقت گر رہا تھا وہ ایک مومنٹ تھا بہت خاص اس وقت میرا مائنڈ الائیو تھا میں سوچا کہ یہ میں گر رہا ہوں تو میں تو بالکل بران ہو جائے گا ہڈی ٹوٹ جائے گی یعنی کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یعنی بالکل یقینی تھا کہ کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو within fraction of second ایک واقعہ ہوا میرے پیچھے کا جو حصہ ہے اس کا ایک صاف میں اس کو سرچ کر رہا تھا صاف کہ ایک کشن آ گیا وہاں بہت ہی لائٹ کچن بالکل یعنی ایسا واقعہ ہے جو میں پورے یقین ساتھ میں نے محسوس کیا اور اس لیے کیا ہوا کہ اعتراض زبردست بھی گرا تھا آواز سنی کچن میں اور مندر میں مندر والے کے بیٹے نے ان کا بیٹا جو تھا اپنے بچے کو لے جا رہا تھا اسکول آپ جانتے ہیں کہ اسکول پہنچانا جو ہے بہت ہی خاص مومنٹ ہوتا ہے اس وقت کوئی دوسرا کام نہیں کرتا آدمی تو بچے کو چھوڑ کر بھاگ کے آئے ہو کہتا دھم سے آواز آئی کیا ہوا دھم سے گرا تھا میں اس کے لحاظ سے میرے ہڈیاں ٹوٹ رہے تھے اچھا میں اپنا پسر اس وقت میں جو میرا اپنا جو احساس تھا نا یہ تھا کہ جیسے کسی نے لٹرلی محسوس کیا میں نے کہ جیسے کہ بہت ہی بہت اچھے قسم کا آ گیا کچھ بھی چوٹ نہیں آئی لیکن اس میں انوکھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آواز بھی آئے اور چوٹ نہ لگے ہم کی آواز آئے اور چوٹ جاگی نہیں لیکن کوئی انسان ایسی ہیلپ نہیں کر سکتا کبھی ایسی ہے کہ سے آواز چوٹ بھی لڑنے لگے اس میں دیکھیے بہت بڑا سائن ہے بہت بڑا سائن ہے قرآن ہے کہ وہ لا جاتا صرف یہ خدا وہاں سے تم کو ہیلپ کرے گا جہاں تمہارے گمان نہیں تو یہ وہی چیز ہے یعنی کیسے پاسبل ہے صبح خدا کی کسی اور کے لیے یہ خدا مدد کرے گا کہ دھم سے آواز آئے اور ٹوٹ نہ لگے دھم سے آواز کے بعد کوئی ہیلپ کر سکتا ہے لیکن وہ دھم کی آواز اپنا کام کر چکی ہوگی دھم کی آواز جو ہے اپنا کام کر چکی ہوگی اب کیا ٹوٹ چکی ہوگی پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہوگا لیکن دھم کی آواز بھی آئے اور چوپری شرابی بھی یعنی کچھ جب آئے گا تو اصل یہ کہتی کشل جب آ چکا ہوگا تبھی تو بچے گا جی نہیں کچھ آ چکا ہوگا دعوی بھی نہیں آئے گی ہم کی آوشک کیسے ہوگی بڑی کوئی کشن پرووائڈ کر دے آئے وقت پر تو دھم کی آواز نہیں آئے گی دم کی آواز آئے گی تو کشن نہیں ہوگا وہاں پر دو ایکسپیرئنس ہوا اس کو دم کی اتنی زبردست آواز اور چوٹ جا بھی نہیں یعنی سیکنڈ کے فریکشن میں بھی اگر کوئی کشن پرووائڈ کرے تو چوٹ لگتی ہوگی آپ اگر سیکنڈ کے فریکشن میں بھی اگر پرووائڈ کریں کشن تو دھم کی آواز کیوں آئی تم تھی گاؤں میں تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ دیکھو ان ایکسپٹیڈ طور پر ہماری ہیلپ پہنچے گی اور دکھ میں نے سدا ہے تو اس ہیلپ کی یہ شکل جو ہمیں کبھی سوچا نہیں تھا کہ دھم بھی ہو جائے اور چھوڑ دیں گے اگر فرض کیے کہ کوئی انسان موجود ہو تو سوئفٹ ایکشن کرے سوئفٹ ایکشن اور جلدی سے پرووائڈ کر دے وہ کشن آواز تو نہیں ہوگی پھر آپ سوئفٹ کے پہلے سوئفٹ ایکشن کریں اور این وقت پر آپ وہاں کشن فراہم کر دیں تو آواز کیوں آئے گی کہ یہ کانٹراڈکٹری ایکسپیرئنس مجھے ہوا کہ دھم کی آواز بھی اور کشن کی وجہ سے جب میں گر رہا تھا نا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں تھا اور سیدھا گر رہا تھا تو اور مومنٹ میں نے محسوس کیا کہ تو اب تو میری ہنڈریڈ بچے گی نہیں اس سے پہلے تو بچ گئی تھی اب نہیں بچنے والی کیونکہ نیچے آپ جانتے ہیں کہ سیمنٹ ہے سیمنٹ سیمنٹ کے فرش پر گر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کہیں ہے کہ دم بھی ہو اور کچھ بھی ہو جائے اور دم کی آواز آئے گی تو پھر نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے اللہ کی مدد جو ہے برابر ہم کو آتی رہے گی رکی نہیں رہے گی اب دیکھیے یہ بھی تو عجیب وہی بتا کہ آج پاکستان میں پروگرام ہوا ہمارے جیسے بشیر کے لیے پاکستان میں پروگرام ہونا بہت انوکھی بات ہے کیونکہ اوپنلی میں خلاف تھا کے اوپنلی یہاں تک میں لکھا تھا کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں خدا دار مولوکت یہ تو انگریز دار مولوکت تھی یہ خدا دار مملکت نہیں تھی بلکہ انگریز جات مملکت آدمی کو وہاں چانس ملنا بہت آنے کی بچے نا اور ایک صاحب کو ٹیلیفون آیا تھا پرسوں یا پنڈی سے وہ بہت زیادہ اتفاق کرے تھے ان کا کہ ہاں پاکستان میں تو سارے پاکستان آپ کے پھیل گیا کہ کیسے یہ ہوا ہم اسی بات ہے کیونکہ وہاں کے لینگویج اردو ہے کیا آفیشیل لینگویج اردو ہے اس بنا پر وہاں ہماری ڈیٹیل فنکشن بہت آسان تھا یہ سب حدیث میں آتا ہے ظاہر کا سجو نسر یہ کھلی مدد ہے تو دیکھیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دنوں شہر میرے اندر ایک سیکنڈ تھاٹ آنے لگا تھا سیکنڈ تھاٹ کہ ہم نے جو مشن کھڑا کیا ہے تو کوئی ہیلپ تو کر نہیں رہا ہے نہ عرب کر رہے ہیں نہ نان عرب کر رہے ہیں صحیح معنوں میں کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہے اپنے جو ٹیم کے ساتھی ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں جبکہ دوسرے جو کرنے والے ہیں جو ملت کے لیے پالٹکس کے لیے کر رہے ہیں وہاں یعنی ہیلپ کا پہاڑ نکل دیا بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں بہت زیادہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اسکول کے لیے اسپتال کے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں مسلم امپاورمنٹ مسلم امپاورمنٹ کے لیے اربوں خربوں روپئے دے رہے ہیں عرب اور نان عرب کی دونوں یا جو فخر کی باتیں کرے جس کو بھی خوب پیسہ مل جائے سب کو سب کو ایک پیسے کا طوفان ہے بڑی بڑی بلڈنگ لوگ بنا رہے ہیں بڑے بڑے کیمپس بنا رہے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں کوئی ایک بھی نہیں مدد کرے پوری مسلم امہ میں جو ایک بلین سے زیادہ ہے اور بس سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ مشکل لوگ جانتے کوئی اور نہیں ہے مجھ کو ساری دنیا جانتی ساری مسلم دنیا جانتی سارے مسلم دنیا لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا تو یہ بہت سارا لگا کہ یہ آج جو واقع ہوئی ہے that was planned by God almighty that was planned by God almighty تو یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی توالی کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی نہیں آج وہاں اکیلا تھا میں اور کھڑا ہوا تھا جو میں نیچے سیمنٹ کا فرش تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے زندگی بھر رہتا ہے اس عمر میں ہڈی ٹوٹے تو بچتا نہیں آدمی تو دیٹ واز پلانٹ ایکسیڈنٹ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو وہاں بھی ہم تو ہیلپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کیا کوئی آس پاس نہیں تو اس سے ایک نیا میرے اندر نیا یقین پیدا ہوا نیا یقین پیدا ہوا کہ دنیا جو کرے کرنے دو تمہارے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے یہ عجیب بات ہے کہ جس وقت میں گرا ہوں ہم کی آواز آئی وہ ہم کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ باہر والا نے سنا اور کچن میں سنا اور مجھے ذرا بھی یقین کیجیے کہ ذرا بھی چوٹ نہیں آئی اس وقت میں سر میں آئی آتا جیسے کشن کسی لگ گیا یہی لفظ آیا بہت ہی نرم کشن تو اب آپ لوگ جو ہے نئے یقین کے ساتھ کام کیجیے لوگ سواد دیتے ہیں کبھی اچھا نہ ساتھ دیتے تب بھی کوہرے نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ مشن دیکھیے اس نے کہا تھا آپ نے مشن گانے تمن حضر لب یہ مشن پورا ہو کر رہے گا تو ہم میں ذاتی طور پر مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے لئے تمن حضر لب یہ مشن پورا ہو کر رہے گا لئے تمن حضر لبر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مشن ضرور پورا ہو کر رہے گا اس کو کہتے ہیں ڈبل تاکید لا اور انا ڈبل تاکید یعنی یہ مشن ضرور ہی پورا ہو کر رہے گا اس کا لٹر ٹرانسلیشن ہوگا کہ یہ مشن ضرور ہی پورا ہو کر رہے گا تو آپ سب لوگ جو ہیں ایک نئے یقین کے ساتھ کام کیجیے کوئی چیز انشاءاللہ راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی